اور اس کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ رہتے نہیں لیکن اللہ کی تصدیق اللہ کا نور کا شریف کے اوپر برستا ہے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ کعبہ کے اوپر اس کو بھی رحمتیں اللہ ہیں پانچ رحمت ثواب کرنے والوں کو ملتی ہے چالیس رحمت نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے اور بیس رحمت کو دیکھنے والوں کو ملتی ہے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجد ہے وہ کعبہ شریف کی برانچ ہے کعبہ شریف ان کا ہیڈ آفس ہے اور پوری دنیا میں جتنی بھی مسجد ہے وہ کابت اللہ کی شاپ ہے اسی لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیا کی پوری زمین پناہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجد ہے وہ جگہ ختم نہیں ہوگی اس زمین کو اللہ تعالیٰ جنت میں شامل کر دیں گے جتنی بھی دنیا کے اندر مسجد کی جگہ ہے جہاں مسجد ہے مسجد بنی ہوئی ہے نماز پڑھی جاتی ہے وہ تمام کی تمام جگہ قیامت کے دن پناہ اور ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں کو جنت کے اندر جوڑ دیں گے شامل کر دیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے خود اللہ نے فرمایا قرآن میں مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوا کرتی جب یہ یعنی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تو اس مسجد کا اللہ کے گھر کا ہمیں ادب کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اور جو آدمی اللہ کے گھر کا مسجد کا ادب کرتا ہے اللہ جبان و تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے اندر عزت ادا کرنا گے جو آدمی مسجد کی بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر دلیل کریں گے دعا کریں گے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعاطي مرافعها سب سے بڑا ظالم ہوا آدمی جو اللہ کے گھر کے اندر مسجد میں ذکر کرنے سے نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی مسجد کی بے ادبی کی کوشش کرے یہ آدمی سب سے بڑا ظالم آدمی ہے اس لیے مسجد کا آدر مسجد کا احترام مسجد کا احترام مسجد کا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہتے ہیں کہ جب تک مسجدیں آباد رہے گی محلے اور گاؤں آباد رہیں گے جب مسجد ویران ہوگی تو محلے اور گاؤں بھی ویران ہو جائیں گے اور مسجد آزاد ہوتی ہے نماز سے علاوت سے فکر سے تصویر سے تعلیم سے مسجد والے اعمال سے مسجد آباد ہوتی ہے مسجد ڈیزائن کا نام نہیں ہے مسجد ماربل کا نام نہیں ہے مسجد ایئر کنڈیشن کا نام نہیں ہے مسجد کا نام ہے نماز ذکر تلاوت اللہ کی عبادت کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی کی چھت بھی نہیں تھی بھی نہیں تھا رات کو بارش ہوتی تھی ہو جاتا تھا ایسی کچی مسجد کے حضور کے زمانے کے اندر لیکن حال یہ ہے کہ اس مسجد میں کوئی آدمی ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پچاس ہزار نماز کا اس کو ثواب بتاتا ہے اور جو آدمی مسجد کے اندر دنیا کی بات کرے مسجد میں شور کرے تو آدمی مسجد کی بےعدگی کرتا ہے اللہ کے گھر کی بےعدگی کرتا ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسجدوں کے اندر موبائل سے جھامر لگوانے پڑتے ہیں یہ دکھ کی بات ہے ایک مسلمان فوج میں جا رہے ہیں تو چار بار اپنے موبائل کو دیکھے گا رہے گا نہیں اس لیے کہ وہاں مہنگی لگے گی تو اس کو سزا نہ رہے گا لیکن اللہ کے دربار میں ہم آتے ہیں خدا کی فوج میں آتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں وہاں ہم کو موبائل کا بھانگ لیے رہتا ہے اس لیے مجبور ہے موبائل جمع لگوانے پڑتے ہیں کتنی بڑی یونیورسٹی کی بات ہے اللہ کے گھر کا ادب رکھو مسجد کا ادب رکھو مسجد میں دنیا کی بات چیت مت کرو مسجد میں شور مت مچاؤ یہ مسجد دنیا کی بات کی جگہ نہیں ہے یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اللہ قرآن میں اللہ ہیں حضرت السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کو صاف ستھرا بناؤ اس کو تیار کرو مسجد حرام بناؤ تاکہ لوگ طواف کرے احتکاب کرے رکو کرے پیتا کرے نماز پڑھے اللہ کا نام لے یہ مسجد کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک دوسری جگہ کے اوپر اشارہ فرمایا ہے کہ مسجدیں تو اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اللہ کا نام لے قرآن پڑھے تصدیق اس کے لیے اس لیے بھائیوں ہمیں مسجدوں کا ادب احترام احترام کرنے کی بہت ضرورت ہے اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو حدیث میں سے آتا ہے کوئی آدمی پیاز کھا کے مسجد میں آتا ہے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کھا کے آتا ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر بدبو ہے گندی گندی مات کھاتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ مسجد کے اندر کیروسین والا دیوا بھی مت جلاؤ کیونکہ کیروسین والا دیوا جلے گا تو اس سے بھی مسجد کے اندر بدبو ہوگی اور اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوگی یہ سب اللہ کے گھر کے آداب اور جتنا مسجد کا آداب کریں گے اللہ اتنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں عزت دیں گے اور بات ہم لوگوں کی جیسی ہے وہ بات ہماری ایسی ہو گئی کہ وہ ایک آدمی کسی کو گھر مسلم کو گھیر رہا وہ کی طرح بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے تو اس کو اس نے پکڑ کے ایک تماچا مارا کہ پاپا کی طرف تو پیشاب کرتا ہے غیر مسلم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ جدھر بھی جائے پیشاب کرے لیکن مسلمان نے اس کو تماشا مار دیا کہ کعبہ کی طرف پیشاب کرتا ہے وہ کر کے تھوڑے دن کے بعد وہ مسلمان خود کعبہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کر رہا تو اس کو غیر مسلم نے سوتا تو وہ غیر مسلم کو جواب دیتا ہے مسلمان کہ وہ کعبہ تو ہمارا ہے ہم جو چاہے کرے تم غیر سے ادب کرو اور خود بے عیدی کرو یہ تو کبھی نہیں ہوگا پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مسلمان مسجد میں شور نہیں کرتے تھے مسلمان مسجد سے شکشا بندہ کر ذکر کرتے تھے مسجد کے آزو بازو پٹاخے نہیں توڑتے تھے مسجد کے آزو بازو شور نہیں کرتے تھے تو غیر مسلم لوگ بارات لے کے آ رہے یا یہ کہ جو ہے جلوس لے کے آ رہے تو مسجد کے پاس آ کر کے مائک بند کر دیں ناچنا کودنا بند کر دیتے تھے لیکن جب مسلمانوں نے مسجد کی چالو کر دی مسجد کا عادت مسلمانوں نے ختم کر دیا تو پھر غیر مسلموں نے اس کا عادت ختم کر دیا مسلمان ہم ہیں موت ہم لوگوں کی ہے نکالی کے اندر ایک مسجد اس کے کچھ آندے تھے ہندو بھائی نے ایسی سال تک وہ مسجد کو سنبھالا نوکاری کے بازو میں ایسی مسجد کو سنبھالا اور اس کے آگے پر سے جو کیری آتی تھی اس کو دیکھ کے اس کے پیسے بینک میں جمع کراتا تھا اور جب وہ گزرا ہو گیا تو اس نے قریب کے اندر مسلمانوں کو کہلوایا کہ میں امریکہ شفٹ ہونے والا ہوں میرے بچے مجھے بلا رہے ہیں یہ مسجد کا ریوا ٹوب لے لو یہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے سو دو سو سال پہلے ہوں گے تو ہم لوگ کریں تو اس نے عجیب بات سنائی کہ میں تو کیری بیچ کر کے مسجد کے اکاؤنٹ میں اتنے سال کے اتنے پیسے جمع کیے لیکن بازو میں ایک مسلمان گاؤں کا نام بدلا ہے کہ وہاں سے کبھی کبھی مسلمان آتے ہیں اور خود کیری پار کے لے جاتے ہیں کہ مسجد کی ہے ہمارے لیے تو حلال ہے غیر مسلم مسجد کی گہری دیکھ کے مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرے اور مسلمان کہے گی تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے میرے دینی بھائی تو خدا کے گھر کے ہم غیر نہیں کریں تو پھر غیروں کے ہم کیا ہوتی گئے آج مسلمان نے مسجد اور بازار میں فرق ختم کر دیا بازار میں ٹوٹی کے جاتے ہیں مسجد میں بھی کے آتے یہ ٹوٹی تو ہمارے ایمان کی نشانی ہے ہمارے دین کی نشانی ہے ہماری اسلامک آئیڈینٹی کی ہے یہ ہماری پہچان ہے ہماری اوکھان ہے کہ مسلمان سر پر ٹوٹی پہنے چہرے کے اوپر داڑھی رکھے اور دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ مسلمان کی مسجد میں بے درد کوئی نظر آتا ہے اور پھر دلیل کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے خدا کے گھر کا بھی تو کوئی اثر ہو نماز کا بھی تو کوئی اثر ہو کوئی خراب ہو حدیث میں دلی شریف میں حدیث موجود ہے نبی نعیم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ٹوپی مبارک پہنتے تھے سر پر امامہ باندھتے تھے پینٹی باندھتے تھے اللہ کے نبی نے احرام کے سوا کبھی سر کھلنا نہیں رکھا احرام میں کھلنا رکھتے تھے حج میں ہو میں باقی اللہ کے نبی اپنے سر کو چھپا رکھتے یہ ہماری ایمان پہچان ہے اسران ہے کہ سر کے اوپر ٹوپی ہو ہوا ہو یہ مسلمان کی سیدھی ساری یو ہے میرے بھائیوں جتنا اللہ کے گھر کا ہم ادب کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو نوازیں گے ہسٹری ہے دنیا کی اتہاس ہے دنیا کا پہلے مسجدیں ویران ہوگی پھر مسلمانوں کے محلے ویران ہو گئے جہاں وہاں بھی مسلمانوں کی بستیاں اجڑ گئی مسلمانوں کے شہر کے شہر اجڑ گئے گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے وہاں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو لوگوں نے پہلے مسجدوں کو حیران کیا نماز پڑھنے میں سستی مسجد کا آداب سجا لانے میں سستی مسجد کو دنیا کی طرح بنا دیا تو پھر وہ بستیاں بھی گزر گئی خدا کا گھر آواز تو ہمارے گھر بھی آواز خدا کا گھر بیان ہمارے گھر بھی حیران ہوں گے اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانے حدیث میں من بنا بڑی مسجد بدل گئی سہارا بنا پا بولا وہ بھائی دن کوئی آدمی ایک چھوٹے سے پڑی سے اس کا جو مارا ہوتا ہے اتنا حصہ مسجد کے اندر رہے ہی مسجد میں رہے اللہ اس کو جنت میں گھر عطا کرنا ہے مسجد میں ایک اینٹ جتنا حصہ رہے خدا اس کو جنت میں گھر دیں گے اتنی بڑی فضیلت اللہ کے گھر کو بنا لیں گے تو پھر یاد رکھو اس مسجد کی بے عدی کرنے کا بنا بھی کتنا بڑا ہوگا اتنا حصہ رہے تو خدا جنت میں گھر عطا فرما رہے پھر اسی مسجد کی گارنٹی کرے تو اللہ کی کوئی آدمی بات کرتا ہے تو برشتہ اس کو روکتا ہے کہ چپ رہے ہم کو آواز نہیں سنائی دیتی لیکن گرشتہ روکتا ہے ایک بار روکی دو بار روکی پھر کہتا ہے ارے اللہ کے دشمن چھپ رہے اللہ کے گھر میں آ کر کے وہ باتیں کرتا ہے برشتہ کہتا ہے تو ہم تو مسجدوں میں دنیا کی بات چیت کر کے مسجدوں سے چھوڑ کر کے ہم لوگ تو برشوں کی بدعا رہتے ہیں اس لیے اللہ کے گھر کا خوب ادب ہو احترام ہو مسجد کے اندر ہم ٹوپی کے ساتھ آئے مسجد کے اندر ہم اسلامی لباس کے ساتھ آئے پاک صاف ہو کر کے آئے مسجد کی خوب اچھی طریقے سے ہم رکھے یہ اللہ تعالیٰ کی ثواب اور نیکی کی چیز ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں ہمارے دین کی جتنی چیزیں ہیں اس کا ادا ادا کرنا ہے قرآن کا ادب نبی کا ادب مسجد کا ادب نماز کا ادب جتنی دین کی چیز اللہ فرماتے دین کی جتنی نشانی ہے اس کا ادب کرو اس کا احترام کرو اس کو دل سے اس کا ادب کرو یہ تمہارے دل میں اللہ کے گھر کے ہونے کی نشانی ہے قرآن خوراک پرانا ہو جائے اس کے پانی کٹ جائے تو اس کو دفن کرنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں قرآن کے اوپر مٹی دھل لگ جاتی ہے ہم کافی نہیں کرتے قرآن کے اوپر اچھا کور لگاؤ اچھے کور لگا کے رکھو اس کے اوپر دھول لگے تو اس کو صاف رکھو قرآن پر خوشبو لگاؤ اتر لگاؤ قرآن کی جگہ کے پاس اگر جلاؤ خوشبو جلاؤ قرآن کے ادب میں ہے یہ گے اور قرآن کے سفید قرآن ہو جائے تو سفید کپڑے میں کفن لے کر کے اس کو قبرستان میں دفن کرو قرآن جیسی جتنی چیزیں اسلامک میگزین آتے اسلامک ہم لوگوں کے پاس نکالے آتے تو جس میں قرآن کی بات ہے حدیث کی بات ہے اس کو ہم لوگ ڈسٹبین میں نہ ڈالے پستی میں نہ بیچے جیسے اسکول کے کپڑے پستی میں بیچ دیتے یہ چیزیں بستی میں نہیں کرنے کی اس کو بانچو پڑھو پڑھنے کے بعد گھر میں سنبھال کے رکھو بہت زیادہ جمع ہو جائے تو اس کو لے جا کے دو اس کو بستی میں نہیں لے سکتے قرآن اس میں ہے حدیث اس میں ایک جگہ لوگ پٹا کر قرآن کی آئے کی تھی تو مسلمان لوگ شور لگے لیں کر کے قرآن کی آئے ارے یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ تو مسلمانوں نے اپنے گھر کے اندر سے پرانے قرآن پرانے میگزین کی پکی میں بیچ دیے اور وہی پکی کھٹا کرے والے نے بھی اس کے اندر بارو گھر کے بنا کر جانا چاہیے رزور ان کا نہیں ہے رزور ہم لوگوں کا ہے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ نئے قرآن مارکیٹ میں جو بھر گئے اور اس میں بارو گھر میں کٹا کر دے تو ان کو تو مہنگے پڑے بزنس کے ایسے سے بھی یہ ہم لوگوں کا قصور ہے ہماری ہوتا یہ دین کی جتنی چیزیں ان کا ادب کرو اکرام کرو احترام کرو جتنا ہم قرآن کا مسجد کا اور اسلامی لباس کا احترام کریں گے اللہ ہماری عزت اتنی دنیا میں بڑھائیں گے اللہ ہم سب کو اس کی نوکری اور شہادت عطا ادا کرنا ہے بے عدی بے حرمتی سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کرنا ہے اور دیکھو یہ ادب ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں وہاں کے بابا نانی الحمد للہ